إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسليه لكم لكم ويغفر ذنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا یا الشباب من استطاع منكم فليتزوج فإنه أغد للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له بجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب محمد نسا آپ نے اپنی موت کے ل نجمہ بن تیز پٹیل کی رات کو اپنی وکالت اجنا محمد حسین پٹیل اجنا محمد صدیق یوسف پانا کی شہادت اور مجلس کی موجودگی میں دو ہزار ایک سو روپیہ میرا نقد جناب بکر اسماعیل بانا نکاح میں دیا جناب بکر آپ نے نجمہ بن تیز پٹیل کی رات کو زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ فی کما والی و کما بین کما بخیر جیسا کہ ابھی آپ نے حضرت مولانا غلام محمد صاحب دامت برکات ہم سے سنا کہ وقت ابھی ختم ہو جا رہا ہے حضرت نے ایک بات خاص طور پر جو ہے نیک صحبت اختیار کرنے کے متعلق فرمائی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ تقوا اختیار کرنے کا حکم دیا خود نکاح کے خطبے سے متعلق جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں ان تمام آیتوں میں بھی خاص طور پر جس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا ہے وہ تقوا ہے اور تقوی کے حصول کے متعلق قرآن میں جو طریقہ بدلا دیا گیا اور ماں صادقین حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان کے مقدمے میں صحبت کی افادیت کو بڑے بڑی اچھی مثال دے کر واضح کیا ہے انہیں اشار کو پڑھ کر ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں گا انہوں نے لکھا ہے خوشبوئے در ہمام روز رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم که از دلاویز تو مستم بگفتا من گلے ناچیز بودم مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر نہ من ہما خاکم ہستم فرماتے ہیں کہ ایک مٹی کی ٹکیا ہمارے زمانے میں جس طرح نہانے کے لیے صابن استعمال کر کیا جاتا ہے اس زمانے میں خوشبو میں بسائی ہوئی مٹی کی ٹکیا کو غسل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو فرماتے ہیں گلے خوشبوئے درہم روزے ایک مرتبہ ایک دن غسل خانے میں مٹی کی ایک ٹکیا خوشبودار میرے ہاتھ میں آئے گئے دست محبوب بدستم ایک محبوب کے ہاتھوں میرے ہاتھ میں پہنچی بدو گفتم مشکیا ابھی تم کیا میں نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم مشق ہے یا امبر ہے کہ تیری دل کو لگانے والی خوشبو کی وجہ سے میری طبیعت پر ایک مستی اور کیف اور سرور ساتاری ہو گیا بگفتا من گلے نا کی گودم اس کے جواب میں وہ کہنے لگی میں تو معمولی سی مٹی تھی مدت باغ نشستم ایک زمانہ پھول کی صحبت میں رہی یعنی مجھے پھول کے ساتھ رکھا گیا اور اسی کا اثر ہے کہ یہ خوشبو آئی ہم اثر کر میں جس کی صحبت میں رہی اسی کے جمال نے مجھ میں اثر کیا ہے مگر نہ من ہما خاکم کے ورنہ میں تو آج بھی وہی بچتی ہوں حقیقت تو یہ ہے صحبت جو ہے آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ابھی آپ نے شیخ حمید صاحب کا سبق سنا کیسے کیسے نکات بیان کیے اپنے حضرت شیخ کی صحبت میں سالہ سال رہنے کے بعد ابھی بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں تو جو ہے یہ وہی چیز ہے جو اثر کر رہی ہے واقعہ یہ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ان کا مزاج ہوتا ہے ان کے مزاج کو ان کی صحبت میں رہ کر کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے علم تو آپ کتابوں سے حاصل کر لیتے ہیں تو بہرحال یہ ہمارے جو طلبا ہیں ان سے میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کامل و مکمل ہو گئے بلکہ ان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور رحم اللہ کی صحبت حاصل کریں ان کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھیں اور یہی چیز آگے ان کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ویوستھا رہے سے امید بہار رکھ جو ٹہنی درخت کی جڑ کے ساتھ لگی ہوئی ہے بھلے وہ سوکھ چکی ہو لیکن ایک دن آئے گا دوبارہ وہ سب سب کو شاداب ہوگی اور اس کے اوپر پھول آئیں گے پھل لگیں گے لیکن جو ٹہنی درخت سے الگ ہو چکی کٹ چکی اس کا پانی میں بھی ڈال کر رکھیں گے تو بھی اس کے پتے جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے جڑ جائیں گے اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں انہی کی ہدایت کی رہنمائی میں کام کریں ان کی دعائیں لیتے رہیں ان کی یہ توجہات ہی ہے جو آپ کو ترقی کی مناظر تک پہنچائے گی ورنہ ان سے الگ ہو کر کبھی آپ کوئی کام انجام نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے دعا کر لیں لا اللہ الا کا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اللهم لك الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد حمدا حمدا حمدا حمدا حمدا دائما مع مع دوامي ولك ولك ولك ولك خالدا قلوبي لا لا منتهى له دون مشيتي يريد قائله رضاك عند كل كل طرفة عين وتنفس نفس يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير یا سمیع یا بصیر یا ملا بسیر شریح ولا وزیر نئی ویا خالق الشمس والقمر ویا عصمت اسمتل بائی سیل خائی کی مستحی واضح کثیر نہ دوا سل فقیر کدوائی مستب دو وفاظت لگا تو جسم ہو ورغب لك أنف اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة منجينا بها بها بها من من جميع جميع جميع الأهوال وتقضي لنا الحاجات وتطهرنا السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها بالطهارة لها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إنك عفو كريم رحيم تهيب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك بے کا من احبا کا من وعادی کا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 حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور پاک سلاسی کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دیں اللہ تمام رسائی سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مدین فرما تیری مار و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبا اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے اللہ میں ذکر و میں کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال تمام متعلقین چھوٹوں بڑوں سب کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا خلت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضروریات کی اللہ کو اپنے خزانے غیر سے حفاظت فرما ہمیں کسی کا مختار بنا ہماری روزیوں میں برکت و عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق کا علومات کا ہمارے سارے اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اعمال برے اخلاق برے کردار گفتار برے آداب اور پاروی صحبتوں سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا اللہ جو طلبہ یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے علوم کی تکمیل کی ہے ان تمام کو اللہ بے انتہا قبول فرما اللہ ہمارے طلب علمی کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اللہ آئندہ ان میں سے ہر ایک کو دین اور علم دین کی اشاعت و حفاظت اور خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما اللہ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ ان کی رہنمائی فرما دستگیری فرما مشکل کشائی فرما اللہ ان میں سے ہر ایک کو ہدایت کا چراغ بنا اللہ الخیر اور شر بنا اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے اللہ آج زمانے کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما اللہ یہ علوم جو انہوں نے حاصل کیے ہیں اللہ ان علوم کو پوری قوت کے ساتھ اللہ اس کو پھیلانے کی اور اس پر عمل کا اہتمام کرنے کی ان کو توفیق سعادت عطا فرما اللہ ان کے اساتذہ ان کے مربیوں ان کے والدین اور اللہ ان کے اہل تعلق نے ان سے آئندہ دینی اعتبار سے اللہ جو امیدیں قائم وابستہ کی ہیں اللہ ان تمام امیدوں سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے ان پر اپنا خصوصی پلو فرما دے اللہ جامعہ رشیدیہ کے لیے اللہ ان کی وجود کو سطح کا بنا اللہ اپنا خصوصی پلو فرما اللہ اس جامعہ کو ہر نو کی ترقیات سے مالا مال فرما اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلندر فرما اللہ اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما ہر قسم کے شرور کتن آفات بدیات مکارے سے اللہ اس جامعہ کی پوری پوری حفاظت فرما اس کی تمام ضروریات کی اللہ کو اپنے خزانے غیب سے حفاظت فرما اللہ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اللہ اسباب و وسائل کی کمی کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے اللہ اس کے لیے مالی عمار کی اسباب ایسے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما کہ جلد از جلد یہ کام شروع ہو کر باہر تخمین تک پہنچ جائے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما پہلا قائد حقہ علوم ناقیا عمال صالحہ کی ترویج و اشاعت کی مقبول خدمات کے لیے اللہ اسلامیہ کو بے انتہا قبول فرما لے اللہ اپنا خصوصی پلہ فرما اللہ اصحول کتاب کتب بادل کتاب اللہ بخاری شریف کے اللہ ختم کی نسبت سے بھی بہت سارے تیرے بندے یہاں آئے ہوئے ہیں اس تمنا کے ساتھ اس موقع پر جو دعائیں کی جائے گی اللہ تیری بارگاہ میں شرط قبول حاصل کرتی ہیں اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما دیں اللہ بیماروں کو صحت کاملہ ضلع سمجھ رہا تھا مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا ہو پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت بندوں کی حاجتیں پوری فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ جن کے اولادیں نا فرمان ہیں ان کو اللہ تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مزید فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے فکرمند ہیں اللہ ان کو سالے جوڑ عطا فرما کر کے اللہ ان کے نکاح کی صورتیں پیدا کرنا جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسلطوں سے مالا مال فرما اللہ جو نکاح بھی ہوا اس میں بھی بے اختیار خیر و برکت مقدر فرما میں محبت اور احمد پیدا فرما ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما ازدواجی زندگی کی مسلطوں سے مالا مال فرما اے اللہ ان کی روزیوں میں برکت کر اور ست عطا فرما بس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی خود عصمت و پاکی کی اور اولا نے سالے کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے اے اللہ زمین سوکھی پڑی ہے اے اللہ تیری مخلوق اے اللہ پانی کے بغیر بے بنا رہی ہے اے اللہ کھیتیوں کو لہلہا دے اللہ کی مخلوق کی امید بنا دے اللہ تو ہی پانی دینے والا ہے اپنی رحمت کی بارش سے برسا دے پورے علاقے کو اور جہاں جہاں بھی اللہ بارش کی ضرورتیں اپنی رحمت کی بارش میں برسا کر اللہ تمام کی ضروریات کو پورا فرما دے کھیتیوں کو آباد فرما اللہ کھیتیوں کو آباد فرما اللہ تمام ضرورت پوری فرما اللہ سب کو اپنا خصوصی اللہ فرمانے اللہ سب سے راضی ہو جا تمام مدار عربیہ مکاتی کے مراکز دینیا خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ فرما ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کی ضروریات کی کفالت فرما ان کو مخلص اور پہاڑ کام کرنے والے عطا فرما اللہ اپنے خصوصی پل سے مالا مال فرما دے اللہ اپنے خصوصی پل سے مالا مال فرما دے اللہ حضور پاک صلاح کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے بہترین وہ بدلہ جو کسی نبی کو اس کی قوم اور رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا کرتا ہے عطا فرما حضرات صحابہ خصوصاً اللہ مہاجرین انصاف اور اللہ خص اللہ صاحب بدر بیت رضوان کل قیر راشدین تابین تب تابین محدثین فقہ آئیم مستحین صوفیاء اصلاف اکرام اللہ تمام کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما اللہ ایمان و علم کی امانتیں اللہ انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اللہ اس ان امانتوں کو موجودہ اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر نو کی قربانی پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ تیری دی صلاحیتوں نعمتوں کو اللہ تیرے دین کے لیے دین کے لیے اس کی اشاعت کے لیے حفاظت کے لیے خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرما اللہ ان نعمتوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری عبادت فرما اللہ بنائے دنیا میں سے نہ بنا اب نئے آخرت میں سے بنا اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کو ہم سے کروا لے ہم چاہیں نہ ہم چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اللہ کو اپنی اطاعت کروا لے اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما ایک لمحے کے لیے بھی اللہ معاشیت میں اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اللہ آنے والے ماہ مبارک کی برکات سے ہمیں مالا مال کرنا تیرے حبیب حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ جس طرح اس کے وصول کرنے کا ہمیں طریقہ بتلایا اور تیرے نیک اور مقبول بندوں نے جس طرح اہلا اس کو وصول کیا اللہ اسی طرح اس کو وصول کرنے کی ہمیں بہت خطاب فرما اس کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ ان مبارک ایام کو اور ان مبارک راتوں کو اہلا فتی معنی گھڑی کی قدر و قیمت فرما اللہ اس زمانے میں ہمارے علاقوں کے نوجوان اللہ وہ مختلف کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرما چیزیں تو تیرے غضب کو دعوت دینے والی ہیں اللہ اسباب غضب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اسباب رحمت اور اسباب مقصد اختیار کرنے کی ہمیں تو بھی عدا اللہ اپنا فضل فرما دے اللہ ہمارے وہ اسلام گرام اللہ جن کے صدقے میں نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ تمہیں بھی اللہ اس سروس پر چلنے کی اور تیری اطاعت و فرما برداری کی اور تیری رحمتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ ہر وہ چیز تو دعوت دینے والی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و درات و کاروبار کی اللہ چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہدایت کو عام فرما دے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما بے دینوں اور ملحدوں اور خائنوں کی سربراہی سے نجات عطا فرما کر تین دار امانت دار ایمانی غیرت سے بھرپور ہے اللہ بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریدا کو جاری و ساری اور نافذ کرنے والے ہوں اور ہمیں شریفین کی حفاظت فرما اپنے خصوصی پدر سے ہمیں مالا مال فرما تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے حضرات علیہ السلام نے اور میرے مقبول بندوں نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے گیا وہ بھی عطا فرما جو تمنا دل میں ہیں اللہ ان کو جائز ہے اللہ ان کو بھی اللہ پورا فرما دے اللہ ہماری دعاؤں میں صفات قبولیت نہیں ہے لیکن اللہ قبول کرنے کے لیے تو ان صفات کا محتاج نہیں ہم نہیں تھے ہماری طلب نہیں تھی انہیں محض اپنے فرد سے عطا فرمایا ہے اللہ تیرے حبیب کے ستے اور اللہ ان کے ان کے اس مبارک کلام کے ستے جس مجموعے کو یہاں مکمل کیا گیا اللہ ہماری دعاؤں کو شرط قبولیت عطا فرما پنا جینا کتاب فلا تردنا ربنا تقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلي وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب